لال جوتے ایک ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیرن نام کی حسین بچی رہا کرتی تھی وہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتی تھی کیرن بہت ہی غریب تھی اس کے پاس پیر میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے وہ ہمیشہ لکڑی کے جوتے پہنتی تھی جو اس کی ماں اس کے لیے بناتی تھی جوتے سخت ہونے کی وجہ سے کیرن کے پیروں میں چوٹ لگ جاتی تھی جلد ہی کیرن کی امی بیماری کا شکار ہو گئی کیرن سارا وقت اپنی امی کی دیکھ بھال میں گزارتی ایک بار جب وہ گھر کی جانب آ رہی تھی تو کیرن کو ایک ڈبے میں لال جوتے نظر آئے ڈبا راستے پر ہی پڑا تھا کیرن کو جوتے بہت پسند آئے اس نے طے کیا کہ جوتے گھر لے جائے گی پر کیرن کی امی کو یہ بات ناگوار گزری ان لال جوتوں کو دیکھ کر کیرن تم کو راستے کی کسی بھی چیز کو اس طرح گھر نہیں لانا چاہیے وہ کسی اور کا ہے بیٹا یہ چوری ہے کوئی اپنے لال جوتوں کی جوڑی کو تلاش کر رہا ہوگا انہیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے امی اسے راستے پر کیوں چھوڑا اوہ کیرن اتنی ضدی مت بنو بیٹا پتا ہے ہم غریب ہیں میں تمہارے لیے نئے جوتے نہیں خرید سکتی بیٹا پر ہماری غربت میں ہم کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے وعدہ کرو کہ تم یہ جوتے کبھی نہیں پہنو گی کیرن گمگین تھی پر وہ ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی اس لیے اس نے وعدہ کر دیا کہ وہ ان جوتوں کو کبھی نہیں پہنے گی وقت گزر گیا پر کیرن اب بھی ان لال جوتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی امی یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی اگر اتنے پیارے جوتے کسی نے راستے پر پھینک دیے تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایک ہفتے بعد کیرن کی امی کی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی کیرن بہت بہت غمگین ہو گئی پر اس نے ایک عجیب حرکت کی امی کی وفات پر اس نے لال جوتے پہن لیے جو کوئی بھی وہاں موجود تھا وہ کیرن کے پیروں کو ہی دیکھ رہا تھا کیرن نے اس کی پرواہ نہیں کی اس کو جوتے بہت پسند آئے تبھی ایک بوڑھی عورت اپنی بگھی پر بیٹھے قبرستان سے گزر رہی تھی وہ بوڑھی عورت بہت ہی رحم دل تھی اس نے جانا کہ یہ ننی لڑکی یتیم ہو گئی ہے اس نے طے کیا کہ وہ لڑکی کو گود لے لے گی اوہ میری پیاری بیٹی آؤ میرے ساتھ میں تمہیں گھر اور اچھا کھانا فراہم کروں گی تم پڑھ لکھ کر اپنا نام روشن کرنا اوہ یہ کیا پہنا ہے تم نے اپنے پیروں میں یہ تم نے اپنی امی کے وفات کے وقت کیوں پہنا یہ مناسب نہیں نکال دو ان کو نہیں یہ مجھے پسند ہے یہ میرے ہیں اوہ بیٹی اتنی زدی مت بنو میں تمہیں اس سے اچھے جوتے دوں گی پہننے کے لیے اس بوڑھی عورت نے کیرن کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لال جوتے اتار دے کیرن غمگین تھی کہ اسے اپنے لال جوتے کھونے پڑے اس بوڑھی عورت کے گھر میں اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا وہ کیرن کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھتی تھی اس نے اس کو رہنے کا کمرہ دیا زیبتن کرنے کے لیے نئے لباس دیے اور کیرن کے پاس اب نئے جوتے بھی تھے پر وہ جوتے نیلے تھے کیرن کو تو اپنے وہ لال جوتے ہی یاد آ رہے تھے وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی نہ جانے کیوں کوئی بھی مجھے میرے خوبصورت لال جوتے پہننے نہیں دیتا میں ان کو ایک دن ضرور پہنوں گی اور تب کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا سال گزرتے گئے اور کیرن بڑی ہو گئی اب وہ ایک حسین لڑکی بن چکی تھی پر اس کے ساتھ اس کی ضد بھی بہت بڑھ گئی تھی کیرن کو سمجھانا بہت مشکل تھا میں یہ نہیں کھاؤں گی مجھے چاول چاہیے پر میں نے تو یہی لذیذ کھانا بنایا ہے ایک بار اس کو چکھ کر تو دیکھ لو نہیں میں بھوکا رہنا پسند کروں گی بوڑھی عورت کیرن سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے وہ اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ ہمیشہ کیرن کی مانگ پوری کرتی تھی وقت گزرتا گیا اب کیرن کے پرانے لباس چھوٹے اور نیلے جوتے بھی اب پھنسنے لگے تھے بوڑھی عورت کو یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ اب کیرن کے لیے نئے لباس اور جوتے خریدنے چاہیے جیسے وہ دکان میں خریداری کے لیے داخل ہوئے کیرن کو نظر آئے وہ اپنے لال جوتوں کی جوڑیاں یہ تو وہی جوتے ہیں جیسے کہ میرے بچپن میں میرے پاس تھے مجھے یہ چاہیے لال جوتے پھر سے کیرن کچھ ایسا خریدو جسے تم ہمیشہ پہن سکو اگر ہم کسی کے وفات پر گئے تو تم یہ لال جوتے وہاں پہن سکتی ہو کیا دیکھو یہ تہذیب کے خلاف ہے میرے پاس کم پیسے ہیں جس میں تمہارے لیے دو جوڑی جوتے نہیں آ سکتے یا تو پھر ہم کو گھر لوٹنا پڑے گا میرے پیروں میں درد ہے میں چل بھی نہیں پا رہی ہوں مگر کیرن اس کے ان لال جوتوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ چاہیے اگر آپ نے میرے لیے یہ نہیں خریدا تو میں زندگی بھر کبھی جوتے نہیں پہنوں گی گی اتنی مت بنو میری بیٹی کسی دن تم کو یہ بھاری پڑے پر کیرن کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی اس بوڑھی عورت نے اس کے لیے لال جوتے خرید لیے اس نے کیرن کے لیے کالے جوتے بھی خرید لیے اس کے بعد بوڑھی عورت کے پاس پیسے ہی نہیں بچے اور وہ گھر کو واپس لوٹ آئے راستے بھر وہ بوڑھی عورت وزنی سامان کی وجہ سے درد محسوس کرتی رہی مگر کیرن ہوا میں لہرا رہی تھی خوشی سے ناچ گا رہی تھی مگر کیرن کو بوڑھی عورت کے درد کا بالکل بھی احساس نہیں تھا اگلے دن اس بوڑھی عورت کو کسی کی وفات میں جانا تھا کیرن ہمیں شہر میں کسی کی موت پر دکھ ظاہر کرنے جانا ہے میرے ساتھ چلو پر ان لال جوتوں کو بالکل مت پہننا ان کو برا لگے گا کیرن اپنے کمرے میں جا کر کالے جوتوں کو دیکھنے لگی پھر وہ لال جوتوں کی جانب بڑھی اور انہیں پہن لیا اس نے اپنے پیروں کو لباس سے چھپا لیا تاکہ وہ بوڑھی عورت ان لال جوتوں کو نہ دیکھ لے قبرستان میں سارے لوگ کیرن کے پیروں کو ہی دیکھے جا رہے تھے اس کی نظر میں کسی بھی مرنے والے کے لیے کوئی بھی عزت نہیں تھی ان میں سے کسی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے بوڑھی عورت شدید غصہ ہو گئی اس نے کیرن کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان سے باہر نکل گئی اوہ زدی لڑکی یہ کیا کیا تم نے جب میں نے کی تھی کہ یہ وہاں مت پہننا تو پھر تم نے کیوں پہنے پر یہ میرے جوتے ہیں میں جہاں جاؤں گی وہاں اسے پہنوں گی ایک بوڑھا فوجی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور جب بوڑھی عورت اور کیرن اپنی بگی کی جانب جا رہے تھے وہ شخص کیرن کے پاس آیا وہ پیروں کی جانب جھکا اور جوتوں سے کچھ کہنے لگا اپنے مالک کی طرح زدی بنو اور روز تیز ناچو سمجھ گیا نا تم یہ کہہ کر اس شخص نے کیرن کے جوتوں کو پیار سے سہلایا او جناب اٹھ جائیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو صرف تمہارے خوبصورت ناچنے والے جوتوں کو دیکھ رہا تھا تم ایک بہت عمدہ ناچنے والی بنو گی کیرن خوش ہو گئی وہ فوجی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنا بہترین ناچتی ہے اس نے بگھی میں بیٹھنے سے پہلے کچھ ناچ فوجی کو کر کے بتایا بوڑھی عورت بھی اس کے ساتھ تھی مگر تبھی میرا ناچ رک کیوں نہیں رہا میرے پیر تھم کیوں نہیں رہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اوہ کیرن تم یہ کیا کر رہی ہو یہاں واپس آؤ لیکن کیرن ناچتے ہوئے بہت آگے نکل گئی پر لال جوتے اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہے تھے وہ بھی زدی ہو چکے تھے وہ کیرن کو جنگل کے اندر لے گئے پھر پہاڑوں پر وہ ناچتی اور ناچتی ہی جا رہی تھی کیرن کے پیر اب دکھنے لگے تھے اس کی کمر بھی اب دکھنے لگی تھی وہ اب نہ کھا سکتی تھی نہ سو سکتی تھی وہ اپنے گھر اور بستر کو یاد کر رہی تھی اور سب سے زیادہ وہ اس بوڑھی عورت کو یاد کر رہی تھی پر جوتے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ دن رات پسینہ پسینہ ہوتے جا رہی تھی کوئی میری مدد کرو میں بہت تھک گئی ہوں پر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا کیرن اب خوف زدہ ہو گئی جوتے اب کیرن کو کانٹے دار جھاڑیوں میں لے گئے کانٹوں سے کیرن کے پیر بہت زخمی ہو گئے آخرکار کیرن ان لال جوتوں کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی جوتے اب پیروں سے نکل گئے تھے مگر تب بھی ناچ رہے تھے کیرن کے پیر اب ٹوٹ چکے تھے وہ لکڑی کے سہارے کے بنا چل بھی نہیں پا رہی تھی میرے زخمی پیر مجھے گھر جانا ہے کیرن جیسے تیسے اپنے گھر پہنچ گئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے لال جوتے بھی وہاں پہنچ گئے بوڑھی عورت کیرن کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اس نے اسے کھانے کو دیا اور سلا دیا اگلے دن کیرن بازار جانے کے لیے باہر نکلی پر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا لال جوتوں کو اس نے باہر دروازے پر ناچتے ہوئے پایا جوتے ناچ رہے تھے اور کیرن کو باہر جانے سے روک رہے تھے بوڑھی عورت اور کیرن دونوں ہی جوتوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئے کیرن کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا ہی قصور ہے مجھے زندگی بھر اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی میری طرح میرے لال جوتے بھی بن گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی نہ مدرسہ نہ بازار میں کہیں نہیں جا سکتی ہوں میں بہت پشیمہ ہوں پر اب میں کیا کروں اوہ میری پیاری تم دعا کیوں نہیں کرتی کہ یہ جوتے واپس چلے جائیں اگر تم واقعی شرمندہ ہو اپنے کیے پر تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کیرن نے دعا مانگنا شروع کر دیا دن اور رات اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس بوڑھے فوجی کو دیکھ کر حیران ہو گئی جو اسے اس گاؤں میں ملا تھا اب وہ بالکل سامنے کھڑا تھا بیٹی مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا اب جب تم نے اپنی ضد چھوڑ ہی دی ہے تو تمہارے جوتوں نے بھی ان الفاظ کے کہتے ہی بوڑھا وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ جوتے بھی کیرن اور وہ بوڑھی عورت تب سکون سے زندگی بسر کرنے لگی کیرن نے فیصلہ کیا کہ خوب پڑھائی کرے گی اور لال جوتوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دے گی بننا اچھی بات نہیں بچوں کبھی نہ کبھی اس کا سلا چکانا پڑتا ہے